السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی یعنی کہ تھوڑے سے پرانے زمانے کی کہانی کا عنوان ہے چمبیلی کے پھول اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے سید اشتیاق الحسن نے ننی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنی منی سے مٹھی نچاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی بتاؤ بھیا میں آپ کے لیے کیا چیز لائی ہوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا ریل گاڑی ہوگی یا جہاز ہوگا اتنا بھی نہیں جانتے بھلا اتنی بڑی بڑی چیزیں میرے ہاتھ میں کیسے آ سکتی ہیں اچھا تو پھر تم ہی بتاؤ اس میں کیا ہے میں نے پوچھا اس نے دونوں ہاتھ کھول دیے اور چمبیلی کے پھول مہک اٹھے او ہو تو تم میرے لیے پھول لائی ہو میں نے اس سے پھول لے کر دو چار بار سونکھا پھر اپنے تکیے کے قریب رکھ لیے پانی پلاؤں بھیا اس نے پوچھا نہیں پیاس نہیں ہے میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا سر دبا دوں آپ کا اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ میرے ماتھے پر رکھ دیے میں اس کی ان باتوں سے سمجھ گیا کہ ضرور کوئی کام ہے میں نے مسکراتے پوچھا آخر کیا مقصد ہے آپ کا کچھ نہیں بس یوں ہی اس نے جواب دیا کچھ تو ہے آخر کچھ تو بتاؤ میں نے مزید سوال کیا اور پھر وہ بڑے مزے سے میرے بستر پر لیٹتے ہوئے بولی کہانی سنائیے اچھی سی میرے بھائی جان او ہو تو سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا تھا جاؤ مجھے کہانی وہانی نہیں آتی اپنی بجیا سے جا کر سنو انہیں بہت کہانیاں آتی ہیں ہم تو آج آپ سے ہی سنیں گے وہ ضد کرنے لگی اچھی زبردستی ہے بھائی مجھے کہانیاں نہیں آتی دیکھو بجیا کو بہت سی مزے مزے کی کہانیاں آتی ہیں جاؤ انہیں سے سنو وہ ہمیں کہانی نہیں سنائیں گی ان سے ہماری کٹی ہے وہ منہ بنا کر بولی کیوں کٹی کیوں ہو گئی میں نے پوچھا صبح انہوں نے ہم سے اپنا پین اور رائٹنگ پیڈ منگوایا تھا وہ ہر وقت ہم سے ہی کام کراتی ہیں بھائی جان ہم نے انہیں منع کر دیا بس اسی وقت سے وہ خفا ہیں ہم سے بول بھی نہیں رہی ہیں تو تم نے ان کا کہنا نہیں مانا یہ تو بہت بری بات ہے رنی اچھے بچے ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہیں ہر وقت وہ ہم سے کام کراتی ہیں ننی مچل کر بولی ہم کچھ نہیں جانتے اب تو آپ کو کہانی سنانی ہی پڑے گی مجھے کہانی سنانا نہیں آتی جاؤ جا کر سو جاؤ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا نہیں آ رہی سنائیے نا ہم نے تو آپ کو اتنے اچھے اچھے پھول آ کر دیے ہیں دیکھیے کیسی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے ان میں سے ہاں ہاں اور میں نے دو چار پھول اٹھا کر پھر سونگھے واقعی بہت خوبصورت اور خوشبودار تھے وہ پھول اور پھر میں سوچنے لگا بھیا سناؤ نہ کہانی ننی نے پھر اصرار کیا واقعی تم کہانی سنو گی ہاں ہاں اور کیا خوب اچھی اور مزیدار سی کہانی اچھا تو پھر آرام سے بیٹھ جاؤ اور سنو اب سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے جب یہ دنیا ایسی نہ تھی اور نہ ہی یہ تمام چیزیں جیسی آج نظر آتی ہیں اس قسم کی تھیں مگر یہ چاند ستارے اور سورج اسی طرح آسمان پر چمکا کرتے تھے آج تک ان کے روز مرہ کے معمول میں ذرا بھی فرق نہیں آیا سورج روزانہ ٹھیک اپنے وقت پر نکلتا ایسے نہیں جیسے بچے اسکول جانے میں کبھی کبھار دیر کر دیتے ہیں سورج چاند اور ستارے اپنا کام وقت پر پورے شوق اور محنت سے کرتے تھے کبھی آج کا کام کل پر اور کل کا کام پرسوں پر نہ ڈالتے تھے ایک دوسرے کا کہنا بھی مانتے تھے بڑے چھوٹوں کا لحاظ کرتے تھے چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے تھے جیسے ہی کسی نے کوئی بات کہی فوراً اس کا کہنا مان لیا یہ نہیں کہ بڑوں کی بات ٹال دی سورج چونکہ چاند اور ستاروں میں سب سے بڑا تھا اس لیے چاند اور ستارے اس کا کہنا مانتے تھے اور اگر چاند ستاروں سے کسی کام کے لیے کہتا تو ستاروں کی کیا مجال کہ اس کا حکم نہ مانے ایک رات ساری دنیا میں غضب کا اندھیرا چھایا ہوا تھا جیسا اب بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے اس دن چندہ ماموں کی طبیعت کچھ خراب تھی انہوں نے سوچا کہ آج رات آرام کیا جائے سورج کی ڈیوٹی دن بھر کی محنت کے بعد ختم ہو چکی تھی اس وقت چندہ ماموں کا ہی کام تھا کہ وہ دنیا کو روشنی پہنچائیں مگر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یہ کام اس وقت ان کے لیے ناممکن تھا لہٰذا انہوں نے سب تاروں کو جمع کیا اور کہا دیکھو آج تم لوگ خوب اچھی طرح سے اور تیزی سے چمکنا میں آرام کرنا چاہتا ہوں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے دیکھو دنیا والوں کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے ہمارا فرض ہے ہم خوب چمک چمک کر دمک دمک کر دنیا کے اندھیروں کا خاتمہ کریں اور کچھ دیر چندہ ماموں اپنی مسحری پر آرام سے پڑے رہے اور خوب اچھی طرح سے ستاروں کو سمجھا کر اپنے گھر چلے گئے پھر انہوں نے سوچا ذرا جھانک کر دیکھوں تو صحیح تارے اپنا اپنا کام ٹھیک طرح سے کر بھی رہے ہیں یا نہیں انہوں نے چپکے سے اپنے دروازے کی آڑ سے جھانک کر دیکھا دیکھتے کیا ہیں کچھ تارے منہ چھپائے پڑے سو رہے ہیں اور روشنی پھیلانے کا کام چھوڑ رکھا ہے چندا ماموں کو بڑا غصہ آیا انہوں نے ان سوئے ہوئے تاروں کو جگایا اور انہیں خوب ڈانٹا پھٹکارا وہ تارے تھے بڑے منہ پھٹ انہوں نے کہا ہمیں تو نیند آ رہی ہے اس وقت ہم نہیں چمکیں گے یہ جواب سن کر چندہ ماموں کو بہت زیادہ غصہ آ گیا انہوں نے کہا یہ تمہارے کام کا وقت ہے یا آرام کا مگر ان تاروں نے چندہ ماموں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دی چندہ ماموں غصے کے مارے کانپنے لگے انہوں نے ان تاروں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت میری حکومت کی سرحدوں سے نکل جاؤ وہ تارے بڑے ضدی تھے بولے ہاں ہاں ہم ابھی چلے جاتے ہیں ہم لوگ خود بھی یہاں رہنا نہیں پسند کرتے بس پھر کیا ہوا کہ کہنا نہ ماننے کی سزا میں انہیں زمین پر گرا دیا گیا وہ ہماری زمین پر ایسی جگہ گرے جو بڑی سخت اور پتھریلی تھی کہاں آسمان اور کہاں زمین پتھریلی چاروں طرف سائیں سائیں کرتا ہوا خوفناک اندھیرا وہ خوبصورتی اب کہاں نہ جان نہ پہچان اجنبیوں کی طرح زمین پر پڑے رہے اب وہ پچھتا رہے تھے مگر کیا فائدہ جیسے تیسے انہوں نے رات رو پیٹ کر گزاری صبح جب مشرق کے لال لال پردوں سے نکل کر سورج نے اپنی سنہری کرنوں سے زمین کو روشن کیا تو تاروں نے رو رو کر سارا قصہ سورج کو سنایا اور اسے درخواست کی کہ وہ چندہ ماموں سے ان کا قصور معاف کروا دیں اور ہمیں پھر آسمان پر واپس بلا لیں سورج نے کہا بھئی میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا تم لوگ جانو اور چندہ ماموں جانے تمہاری غلطی ہے اب تم لوگ اپنی غلطی کی سزا بھگتو جب تارے بہت روئے گڑ گڑائے تو سورج کا دل کچھ پسیجا اس نے کہا اچھا میں چندہ ماموں سے تم لوگوں کے لیے معافی کی سفارش کروں گا مگر یہ سن لو جو چیز آسمان سے ایک دفعہ یہاں اتر آتی ہے وہ پھر کسی بھی حالت میں آسمان پر واپس نہیں بلائی جاتی سورج نے چندہ ماموں سے ان ستاروں کی سفارش کی اور کہا کہ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے چندہ ماموں راضی ہو گئے انہوں نے سورج سے کہا آپ میرے بزرگ ہیں میں آپ کا کہنا نہیں ٹال سکتا ان ستاروں کو آسمان پر دوبارہ بلا لینا تو ممکن نہیں ہاں ان کی سزا میں کچھ کمی ہو سکتی ہے دوسرے دن جیسے ہی سورج نے آسمان پر اپنی چمک دمک دکھائی تاروں نے ان سے اپنے بارے میں پوچھا سورج نے چندا ماموں کی پوری بات کہہ سنائی اس کی بات سن کر ستارے رونے لگے سورج نے انہیں سمجھایا کہ تم لوگ اب دنیا میں رہ کر اچھے کام کرو اور لوگوں کو خوش کرو چندا ماموں اور میرا خیال ہے تم لوگوں کو چمبیلی کا پھول بنا دیا جائے اب تم میں ذرا سی بھی چمک دمک اور رنگ و بو نہیں ہے تم جب چنبیلی کے پھول بن جاؤ گے تو دنیا والے تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گے تم اپنی مہک اور خوبصورتی سے انہیں خوش کرتے رہنا اور تمہارے ان اچھے کاموں سے چندہ ماموں ضرور تم لوگوں سے خوش ہو جائیں گے ستاروں کو مجبوراً یہ بات ماننی پڑی انہیں چنبیلی کے پھول بنا دیا گیا وہ دن ہے اور آج کا دن وہ ستارے اپنی خوبصورتی اور خوشبو سے انسان کو خوش کر رہے ہیں اسی انتظار میں ہیں کہ شاید آسمان پر دوبارہ جانے اور ستارے بننے کی ان کی آرزو پوری ہو جائے یہ کہانی سن کر ننی کچھ دیر تک چپ رہی اس نے تکیے کے پاس پڑے ہوئے پھولوں کو اٹھا کر بڑے غور سے دیکھا اس کی ننی منی نازک سی آنکھوں میں موتی لرزنے لگے وہ چپ چاپ میرے بستر سے اٹھی ننی کیا سونے جا رہی ہو میں نے پوچھا ننی نے کوئی جواب نہ دیا وہ چپ چاپ اپنی بجیا کے بستر کے نزدیک جا کر کھڑی ہو گئی کہیے اس وقت کس لیے تشریف لائی ہیں بجیا نے ناراضگی سے پوچھا ننی بغیر کچھ کہے ان سے لپٹ گئی کچھ دیر بعد وہ روحانسی آوازیں بولی بجیاں ہمیں معاف کر دو اب ہم ہمیشہ آپ کا کہنا مانیں گے آپ کا ہر کام فوراً کر دیا کریں گے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے بجیا نے اسے چمٹا لیا خوب ہی پیار کیا ارے ارے یہ کیا تم رو رہی ہو ہماری ننی تو بڑی اچھی ہے میں بھلا اتنی پیاری سی بہن سے ناراض ہو سکتی ہوں بجیا برابر اسے پیار کیے جا رہی تھیں میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا میرے نزدیک تکیے کے پاس پڑے ہوئے چمبیلی کے پھول مہک مہک کر اپنی بھینی بھینی خوشبو سے ساری فضا کو معطر کر رہے تھے اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم کیسی مزیدار تھی ستاروں کی اور چمبیلی کے پھولوں کی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ